آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا دیکھیے دیکھیے وہ تیرے سفینے پر سوار کلمہ توحید پڑھتے جا رہے بار بار کلمہ توحید پڑھتے جا رہے بار بار آنکھ میں آنسو ہے چہرے پر خوشی کا نور ہے ان کا سینہ جلوہ ایمان سے معمور ہے ان کا سینہ جلوہ ایمان سے معمور ہے الوداع سوئے کعبہ جانے والو الوداع دونوں عالم کی مرادیں پانے والو الوداع آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کو جب عزیزوں نے خدا حافظ کہا حاجیوں کو جب عزیزوں نے خدا حافظ کہا ہر قدم پر فی امان اللہ کی آئی صدا ہر قدم پر فی امان اللہ کی آئی صدا آئے تھے جو لوگ پہنچانے تڑپ کر رہ گئے اس دفعہ بھی کتنے دیوانے تڑپ کر رہ گئے اس دفعہ بھی کتنے دیوانے تڑپ کر رہ گئے آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حج کا با کے لیے گھر بار اپنا چھوڑ کر حج کا با کے لیے گھر بار اپنا چھوڑ کر چل دیے حاجی زمان توڑ کر چل دے آج بر تا توڑ کر آ گیا سے کچھ پہلے ہی آخر وہ مکان باندھتے ہیں جس جگہ احرام حضرت کے غلام باندھتے ہیں جس جگہ احرام حضرت کے غلام آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا باوضو احرام باندھا پڑی سب نے نماز باوضو احرام باندھا نے نماز نعرہ لبیک کسے پھر گون اٹھا سارا جہاں نعرہ لبیک کسے پھر گون اٹھا سارا جہاں حاجیوں کو وہ ہنسی منظر نظر آنے لگا اب خیالوں میں خدا کا گھر نظر آنے لگا اب خیالوں میں خدا کا گھر نظر آنے لگا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا بے خودی ان کو دیار پاک تک لے آئیے ان کو دیار پاک تک لے آئیے بندگی اللہ کے دربار تک لے آئیے بندگی اللہ کے دربار تک لے کیا مبارک دن ہے ساحل پر سفینہ آ گیا کیا مبارک دن ہے ساحل پر سفینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں اللہ کی رحمت اسی کا نام ہے حاجیوں اللہ کی رحمت اسی کا نام ہے آ گئے مکے میں تم عظمت اسی کا نام ہے آ گئے مکے میں تم عظمت اسی کا نام ہے دیکھ کر شان حرم آنکھوں میں نورا جائے گا آب زم زم پی کر الفت کا سرور آ جائے گا آب زم زم پی کر الفت کا سرور آ جائے گا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا آج تم کرنا طواف کعبہ حق جھوم کر آج تم کرنا طواف کعبہ حق جھوم کر اپنی عظمت کو بڑھانا سنگ اسود چوم کر اپنی عظمت کو بڑھانا سنگ اسود چوم کر جو خدا کے گھر میں پہنچا وہ نمازی بن گیا جس نے کعبہ کی زیارت کی وہ حاجی بن گیا جس نے کعبہ کی زیارت کی وہ حاجی بن گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا پھر صفا مروا کی جانب یوں نکلنا چاہیے پھر صفا مروا کی جانب یوں نکلنا چاہیے حکم مولا ہے کہ لنگے پیر چلنا چاہیے مولا ہے کہ ننگے پیر چلنا چاہیے اس حقیقت کو جو سمجھا وہ خدا کو پا گیا اس حقیقت کو جو سمجھا وہ خدا کو پا گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا ہے تمہارے واسطے یہ حکم محبوب خدا ہے تمہارے واسطے میں محبوب خدا مانگنا عرفات کے میدان میں جا کر یہ دعا مانگنا عرفات کے میدان میں جا کر دعا مانگنا عرفات کے میدان میں جا کر دعا دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی تمہیں سات پتھر مارنا ہوں گے مینا پر بھی تمہیں سات پتھر مارنا گے مینا پر بھی تمہیں آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا اور اس کے بعد قربانی بھی تم پر فرض ہے اور اس کے بعد قربانی بھی تم پر فرض ہے گویا قربانی نہیں ہے یہ خدا کا قرض ہے گویا قربانی نہیں ہے یہ خدا کا قرض ہے ایک ہے قانون ہر درویش سلطان کے لیے ساری باتیں ہیں ضروری اہل ایمان کے لیے ساری باتیں ہیں ضروری اہل ایمان کے لیے آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا جس لیے آئے ہو وہ رتبہ بھی اب مل جائے گا جس لیے آئے ہو رتبہ بھی اب مل جائے گا آج گویا تم کو حاجی کا لقب مل جائے گا آج گویا تم کو حاجی کا لقب مل جائے گا سمجھ لو اب تمہارا ہر گناہ بخشا گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا دیکھ لو جی بھر کے اب اللہ کے دربار کو دیکھ لو جی بھر کے اب اللہ کے دربار کو اپنی آنکھوں میں لو ہر درو دیوار کو اپنی آنکھوں میں لو ہر درو دیوار کو یہ حرم جس کو بنایا ہے خلیل اللہ نے اس جگہ سجدے کیے پیارے رسول اللہ نے اس جگہ سجدے کیے پیارے رسول اللہ نے آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا چلتے چلتے بھی آخری کرتے چلو چلتے چلتے بھی تو آخری کرتے چلو دامن دل کو خدا کے پیار سے بھرتے چلو دامن دل کو خدا کے پیار سے بھرتے چلو دامن دل کو خدا کے پیار سے بھرتے چلو حاجیوں پلکوں سے تم خا کے کو چوم لو پھر خلیل اللہ کے نقش قدم کو چوم لو پھر خلیل اللہ کے نقش قدم کو چوم لو آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا ایک سجدہ اور کر لو اپنے رب کے سامنے ایک سجدہ اور کر لو اپنے رب کے سامنے اب تمہیں جانا ہے سلطان عرب کے سامنے اب تمہیں جانا ہے سلطان عرب کے سامنے گیا جو مصطفیٰ کو وہ خدا کو پا گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا آ گیا لو آ گیا حج کا مہینہ آ گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا حاجیوں کے واسطے رحمت کا بادل چھا گیا